بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو پندرہ مرد میدان وفا اللہ تعالیٰ نے شہدائے کرام کو زندگی عطا فرمائی ہے شہدائے کرام کی حیات یعنی زندگی میں شبہ کرنا کفر ہے قرآن مجید فرماتا ہے بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں وہ دیکھو آج کل پورے ہندوستان میں حضرت سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی صاف نظر آ رہی ہے بدبودار متاثر ہندو حضرت سلطان شہید کے خلاف منہ کھول کر دانت نکال کر بھونک رہے ہیں وہ حسد کی آگ میں یوں جل رہے ہیں جیسے کہ ٹیپو شہید ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہوں جبکہ اہل ایمان حضرت ٹیپو سلطان شہید کے کارنامے مساجد میں مدارس میں اور اخبارات و رسائل میں بیان کر رہے ہیں اپنی شہادت کے تقریباً سوا دو سو سال بعد بھی شہید کا تذکرہ مردہ دلوں کو زندہ کر رہا ہے کوئی ٹیپو سلطان کے حالات زندگی پڑھ رہا ہے کوئی ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت حاصل کر رہا ہے کوئی ان سے جہاد کا سبق پڑھ رہا ہے کوئی ان سے شہادت کی لذت معلوم کر رہا ہے کوئی ان سے آداب جہاں بانی سیکھ رہا ہے اور کوئی ان سے شعر بننے کے راز معلوم کر رہا ہے بھارتی وزیر ہیگڑے اور اس کے ہم نوا چند دن تک مر جائیں گے جل جائیں گے کوئی کالا کتا ان کے شمشان گھاٹ پر پیشاب کر آئے گا جبکہ ٹیپو سلطان شہید کی زندگی اعلی ایمان کے دلوں کو گرماتی رہے گی کیونکہ وہ شہید ہوئے انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جب بال ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کے باپ دادا مراٹھے انگریزوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے آج آزادی کے بعد ہندوستان کے مالک ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس وقت انگریز کے ساتھ تھے جبکہ مسلمانوں کا رہنما سلطان ٹیپو شہید مسلسل کئی مالکوں میں انگریز کو عبرتناک شکست دے چکا تھا مگر پھر اپنوں نے غداری کی میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے وزراء انگریز کے ساتھ مل گئے سن بارہ سو تیرہ ہجری بمطابق مئی سترہ سو ننانوے عیسوی سرنگا پٹنم کے میں آخری مارکہ ہوا سلطان ٹیپو بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور بالآخر قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سینے پر کئی زخم کھا کر شہید ہو گئے کسی نے تاریخ وفات کا عجیب قطع نکالا ہے ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد بارہ سو تیرہ ہجری ٹیپو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع شہادت نوش فرما گئے ہمارے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ٹیپو شہید کی قبر پر حاضری دی کافی دیر وہاں کھڑے ہوئے باہر نکلے تو شدت جذبات سے رو رہے تھے فرمایا آ شہیدان محبت را امام آب ہند و چین و روم و شام نامشز خورشید و مہ تابندہ تر خاک قبرش از منو تو زندہ تر ترجمہ ٹیپو سلطان شہدائے محبت کے امام ہیں اور روح زمین کی آبرو ہیں ان کا نام سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے اور ان کی قبر کی مٹی مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے تمہارے پاس بھی کوئی ہے ہندوستان کے موجودہ ہندو حکمرانوں سے پوچھتا ہوں تم آج اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے عظیم بہادر منصف درویش اور فاتح بادشاہ کو گالیاں دیتے ہو کیا تمہارے پاس تمہاری تاریخ میں عالمگیر جیسا ایک شخص بھی ہے تمہارا جی مراٹھا جس کی بہادری پر تمہیں ناز ہے عالمگیر کے سامنے ایک تر پراٹھا ثابت ہوا ہندوستان کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں کسی ایک ہندو راجہ یا مہاراجہ کا نام بتاؤ جو عالمگیر کے ہم پر ہو عالمگیر نے پچاس سال تک ہند پر حکومت فرمائی اور ہندوستان کی سرحدوں کو کیرالہ سے افغانستان کے آخر تک پہنچا دیا تم آج ہندوستان سے اورنگزیب عالمگیر کا نام مٹانا چاہتے ہو مگر کیسے مٹا سکو گے کیا تاریخ میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسا ہندوستان ایسا حکمران ہندوستان میں گزرا ہے جس نے اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کی ہو تمہاری تاریخ تو بس مہا بھارت کی افسانوی جنگ پر ختم ہو جاتی ہے یہ وہ جنگ تھی جس میں تمہاری ایک عورت کے پانچ پانچ خاون تھے رام کی بہادری کے قصے بس اسی پر موقوف ہیں کہ وہ چودہ سال تک اپنی بیوی کو رہا کراتا پھرتا رہا کرشن کی داستانیں مکھن چرانے اور لڑکیوں کو چھیڑنے پر ختم ہو جاتی ہیں ایسی شرمناک اور بزدلانہ تاریخ رکھنے کے باوجود تم کس منہ سے آج حضرت سلطان ٹیپو شہید کو گالیاں بک رہے ہو تمہارے بڑے تو ٹیپو کے قدموں پر گرے رہے اور آج جب کہ انگریزوں کی چاپلوسی کے عوض تمہیں ہندوستان کی حکومت ملی ہے تو تم اپنے باپ دادا کی بھی نمک حرامی کر رہے ہو ہمت ہے تو اپنی تاریخ میں سے ایک شخص حضرت سلطان ٹیپو شہید جیسا لے آؤ تم کس منہ سے حضرت ٹیپو سلطان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو آج ساری دنیا میں بے حیائی کا کاروبار تمہاری وجہ سے چل رہا ہے تمہارے مذہبی رہنما سر تاپا بے حیائی عیاشی اور فحاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں ابھی اپنے گرو رام گرمیت سنگھ کے کارنامے دیکھ لو تمہیں اپنے بابا ستیا سائی ستیا مہاراج پر بڑا فخر ہے وہ مر گیا تو اس کے کمرے کی الماری سے منوں کے حساب سے چھپا ہوا سونا ملا کہاں ٹیپو سلطان اور کہاں تم ظالم و چاند پر تھوک رہے ہو اس لیے تمہارا منہ تمہاری تھوک سے بدبودار ہو رہا ہے تمہاری پوری تاریخ بانج ہے شرمناک ہے اور تمہارے دامن میں سوائے گالیاں دینے کے اور رکھا ہی کیا ہے مہربانی فرما کر صفائی نہ دیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت حاصل تھی یہ مبارک کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و برکت کی چابی ہے سلطان نے اپنے پاکیزہ بچپن میں ہی اس مبارک کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راج کو سمجھ لیا تھا اس لیے محض اڑتالیس سال کی زندگی میں صدیوں کا کام کر گئے وہ اپنے ہر حکم نامہ اور ہر بات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور لکھنے کے عادی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ان کے کام اور اوقات کو برکت سے بھر دیا تھا وہ بیس ذوالحجہ بروز جمعہ دو نومبر سترہ سو پچاس عیسوی کو پیدا ہوئے پانچ سال کی عمر سے قرآن مجید عربی اور فارسی کی تعلیم شروع ہو گئی سترہ سو بیاسی میں اپنے والد محترم جناب حیدر علی کی وفات کے بعد وہ اس مملکت کے فرما بروا فرما روا بنے جس سلطنت کا نام مملکت خدا داد تھا انہوں نے بادشاہت کو عہدہ نہیں اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا اس لیے عیاشی تو دور کی بات انہوں نے اپنے سترہ سالہ دور حکومت میں کبھی جی بھر کر آرام تک نہیں کیا وہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب عمل بھی وہ صاحب دل بھی تھے اور صاحب فراست بھی وہ صاحب تلوار بھی تھے اور صاحب قلم بھی انہوں نے اپنی تلوار سے جہادی ماری کے لڑے تو اپنے قلم سے مجاہدین کے لیے ایک آئین مرتب کیا اور اس پر فتح المجاہدین کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی اللہ کرے وہ کتاب کہیں سے مل جائے اور ہم اسے دوبارہ شائع کر سکیں سلطان ٹیپو شہید کے کارناموں کی تفصیل اس قدر زیادہ ہے کہ اب تک درجنوں کتابیں ان کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں مگر ابھی تک ان کی سوانے کا حق ادا نہیں ہوا حق ادا ہو بھی کیسے ایسا عقل مند ذہین بہادر بادشاہ جو اپنے سامنے اپنے پانچ معاونین کو بٹھا کر ہر ایک کو الگ الگ احکامات اور فرامین لکھواتا تھا اور اس دوران ان پانچوں کا قلم نہیں رکتا تھا ایسا بہادر جو اپنی آخری جنگ میں بھی ایسی شان سے لڑا کہ اس کی لاش کو دیکھ کر دشمن روب زدہ ہو گئے شہادت کے بعد بھی سلطان کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا اور تمام زخم سینے پر لگے تھے امت مسلمہ کا ایسا خادم کہ جس نے اپنی سلطنت میں مساجد اور تعلیم گاہوں کا وسیع نظام قائم کر دیا ایسا زیرک کہ جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے میزائل اور راکٹ ایجاد کیا ایسا سمجھدار کہ اس نے اپنے خطے میں پاشی کے نظام کو ایک مثالی شکل دے دی کل میں ایک رپورٹ ہی پڑھ رہا تھا کہ مودی کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اس کی پالیسیوں نے انڈیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے جبکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی مقبولیت کا سترہ سالہ حکومت کے بعد بھی یہ عالم تھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لاکھوں انسان بلک بلک کر رو رہے تھے پھر آسمان بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہو گیا ایسے بادل گرجے ایسی بجلی کڑکی اور ایسی موسلادھار بارش برسی کے پہلے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ہمیں فخر ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان مؤمن تھے مسلمان تھے مجاہد تھے اور بلاخر شہید ہوئے آج ہندوستان میں کئی مسلمان حضرت اورنگ زیب عالمگیر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی صفائی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ ان عظیم المرتبت مجاہدین کو گاندھی بنا کر دم لیتے ہیں ٹھیک ہے آج ہند کے مسلمان بہت مجبور اور بے بس ہیں مگر ان کو یہ تو زیب نہیں دیتا کہ اپنے اسلاف کے جہاد کا ہی انکار کر دیں اور ان کو بھی فاختہ بنا کر پیش کریں یا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے عصر حاضر کے مسلمان مجاہدین کو دہشت گرد کہنے لگیں عمران پرتاپ گڑھی جیسے کچھ شعرا اور کئی مسلمان سیاستدان بی جے پی کے خلاف بول کر مسلمانوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنے اسلاف کی صفائی دینے پر آتے ہیں اور جس انداز سے وہ ان کے کارناموں کو مسخ کرتے ہیں اس پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی بے بسی عارضی ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی جبکہ ہماری تاریخ اور ہمارے اسلاف کے کارنامے اٹل ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام ہمیشہ سے اقلیتوں پر ظلم کا مخالف ہے صلاح الدین ایوبی سے لے کر ٹیپو سلطان تک مسلمان حکمرانوں نے نہت غیر مسلموں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا مگر جو ان کے مقابلے میں اترا اسے انہوں نے بخشا بھی نہیں اورنگزیب عالمگیر کی شیوا جی سے لڑائی جہاد تھی سیاسی جنگ نہیں ٹیپو سلطان نے بھی ہندو رعایا کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا مگر وہ مجاہد تھا اور اسلام کا خادم اگر ہندوستان کے موجودہ شعرا اور سیاستدانوں میں اپنے اسلاف کے کارناموں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مگر اتنی گزارش ضرور ہے کہ آپ ان حضرات کی ایسی صفائیاں نہ دیں کہ جن سے آپ کو روز معاشر اللہ تعالیٰ کے حضور اور ان حضرات کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے آپ قرآن مجید کی روشنی میں اپنے ہند کے اسلاف کی تاریخ پڑھیں پھر اسے بیان کر سکیں تو آپ کو بڑا اجر ملے گا لیکن اگر بیان نہیں کر سکتے تو اتنا رحم ضرور کھائیں کہ ان کی غلط صفائیاں نہ دیں وہ الحمدللہ صاف ہیں باکردار ہیں نہ وہ مودی جیسے تھے اور نہ ایڈوانی جیسے یہ تو بس چند دن کا غبار ہے جو انشاءاللہ بہت جلد چھٹ جائے گا مسلم میں ہندی کا حجازی رنگ ہندوستان کے ایک وزیر نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شان میں گستاخی بکی تو آج قلم حضرت ٹیپو شہید کے بوسے لینے لگا ارادہ تھا کہ بہت تفصیل سے ان کے بارے میں لکھوں گا مگر اچانک خون گرم ہو گیا خون گرم ہو تو ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہند میں جہاد کو زندہ فرمائے بس مزید کیا لکھوں ایک شاعر نے حضرت ٹیپو سلطان کی شان میں چند اشعار کہے بہت گہرے اور معنی خیز اشعار ہیں انہی پر آج اپنی آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں غور سے پڑھیں اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام تجھ پہ لاکھوں رحمتیں لا انتہا تجھ پر سلام ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا ورنہ تو ہی آدھی آزادی کا ایک عنوان تھا اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا بت پرستوں پہ کیا ثابت یہ تو نے جنگ میں مسلم ہندی قیامت ہے حجازی رنگ میں عین بیداری ہے یہ خواب گراں تیرے لیے ہے شہادت اک حیات جاویداں تیرے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ